حمید بن نافع سے روایت ہے کہ انہوں نے زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کر رہی تھی وہ دونوں یہ بتا رہی تھی کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی اور عرض کی کہ اس کی ایک بیٹی کا شوہر فوت ہو گیا ہے اس کی آنکھ میں تکلیف ہو گئی ہے وہ چاہتی ہے کہ اس میں سرما لگائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ تم میں سے کوئی عورت پورا سال گزرنے پر لیو پھینکا کرتی تھی اور یہ تو صرف چار مہینے دس دن ہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار سات سو تینتیس